موسا بن عبداللہ جو کہ سچائی والا آدمی تھا بنو عبد اشل کی ایک صحابیہ خاتون سے روایت کرتا ہے وہ کہتی ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول مسجد کی طرف آنے والا ہمارا رستہ بدبودار ہے جب بارش ہو جائے تو ہم کیا کیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد کوئی پاک راستہ نہیں ہے اس نے کہا جی کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر یہ راستہ اس کے بدلے ہے ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پاک راستہ اس ناپاک راستے کے اثر کو ختم کر دے گا حدیث نمبر چار سو نو مسند احمد